السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليهم وعلى وعلى آله أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد رب لي لي صدري ويسر أمري من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين جیسا کہ اعلان میں کہا گیا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ اہل سنت صلب صالحین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے ان سے حد درجہ محبت کرتے ہیں ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور ان کے مقام اور مرتبے کو اور ان کے حقوق کو جانتے اور ادا کرتے ہیں جو اہل بیت ہیں عام صحابہ کے مقابلے میں اہل سنت ان کے لیے دو حقوق مانتے ہیں ایک حق تو ایمان کا ہے اور دوسرا حق ہے قرابت داری کا جو عام صحابہ ہیں ان کے لیے صرف ایمان کا حق ہے قرابت داری کا نہیں ہے اس لیے جو اہل بیت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ان کا دوہرا حق ہے ایک تو ایمان کا اور جب ایمان کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ جو آپ کے خرابت داروں میں سے خاندانوں میں سے ایمان نہیں لائے وہ نکل جاتے ہیں جیسے ابو لہب آپ کا چچا تھا لیکن ایمان نہیں لایا وہ اس لیے وہ اہل بیت کے اندر شمار نہیں ہوگا اگر جو آپ کا قرابت دار تھا آپ کا شرا تھا تو جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ اہل بیت سے ایمان کی شرط ہونے کی وجہ سے خارج ہو جاتے ہیں تو جو سلب صالحین ہیں اہل سنت ہیں وہ اہل بیت سے حد درجہ محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے دو حق مانتے ہیں ایک حق ایمان کا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے دین کی مدد کی اللہ ان کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعت کی اور دوسرا جو حق ہے قرابت داری کا رشتہ داری کا جبکہ جو دیگر صحابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں تھے قرابت داری کا حق ان کو حاصل نہیں ہے ان کو جو حق حاصل ہے وہ صرف اور صرف ایمان کا کہ اللہ کے سر پر ایمان لائے ہمارے نبی کی مدد کی اور اس طریقے دین کے رسول اشاعت میں ہر ممکن انہوں نے کوشش اور محنت کی یہ حق ان کو حاصل ہے تو اہل سنت تو اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں عام صحابہ کے مقابلے میں ان کا زیادہ حق مانتے ہیں لیکن جو شیعہ ہیں روافظ اور خوارج وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ یعنی اہل سنت وہ اہل بے سے محبت نہیں کرتے کیونکہ ان کے یہاں محبت کا جو معیار ہے وہ الگ ہے کتاب و سنت سے ہٹ کر کے روافظ کے ہاں شیعوں کے ہاں علی سے محبت کا کی بنیاد یہ ہے کہ ابو بکر و عمر سے عثمان سے عائشہ اور حفصہ سے نفرت کیا جائے جب آپ ان سے نفرت کریں گے تب علی سے محبت کر سکتے ہیں اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں ابو بکر سے عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو گویا کہ آپ علی سے محبت نہیں کر سکتے ان کے یہاں بنیاد یہ ہے کہ ان سے نفرت کی جائے ان کو ان سے کراہیت کی جائے ظاہر بات ہی ہمیں منظور نہیں ہے کہ ابو بکر و عمر اور عثمان سے ہم نفرت کریں ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں تمام صحابہ سے تمام اہل بے سے سب سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کا ایک دوسری بنیاد یہ ہے کہ آپ یہ ایمان رکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر و عمر اور عثمان سے عداوت رکھتے تھے یا ابو بکر اور عمر اور عثمان نے سازش کی اور علی سے وہ نفرت کرتے تھے علی سے عداوت رکھتے تھے اس پر بھی آپ کا ایمان ہونا چاہیے یہ ان کی ہاں دو بنیادیں ہیں ایک تو ابو بکر و عمر عثمان سے نفرت کرنا تبھی علی سے محبت ہو پائے گی نمبر دو ایمان آپ رکھیں کہ ابو بکر و عمر یہ سب کے سب علی سے نفرت کرتے تھے علی سے دعوت رکھتے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے عداوت اور دشمنی رکھتے تھے ہم یہ کہتے کہ تمہاری ساری باتیں غلط ہیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت نہیں رکھتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جمعہ کے خطبے میں ابو بکر و عمر اور عثمان کی فضیلتوں کو بیان کرتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے خطبے میں جب وعد و نصیحت کرتے تھے تو ابو بکر عمر اور عثمان کی فضیلتوں کو بیان کرتے تھے ان کے مناطب کو بیان کرتے تھے ہنستے علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی میں کلثوم کی شادی کر دی تھی ہستے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ انہی کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام رکھتے تھے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہتے ہیں کہ ان سے نفرت کرتے تھے صحیح بخاری حدیث ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزاد محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پوچھے کہ اس امت میں سب سے بہتر اور افضل کون ہے کہا ابو بکر ہیں کہا اس کے بعد کہا عمر ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ پوچھتا کس کے بعد کون ہیں تو میں نے سمجھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے اس لیے میں نے کہا کہ آپ ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان آپ دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ابو بکر و عمر کو سب سے افضل اور بہتر مانتے اس امت کے اندر کتنی ساری حدیث ہے بخاری اور صحیح مسلم کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ سے علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ان کو شہید کیا گیا تو وہاں تشریف لے گئے علی رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کے حدیث ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر موجود تھے تو پیچھے سے عبداللہ بن عباس کے ہاتھ پر کندھا رکھا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو عبداللہ بن عباس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ رضی اللہ تعالیٰ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ اللہ رب العالمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو انہی کے ساتھ جمع کرے گا جن کے ساتھ وہ دنیا میں ہمیشہ ساتھ میں رہے کیونکہ میں ہمیشہ اللہ کے سر سنتا تھا کہ میں نکلا ابو بکر نکلے عمر نکلے میں فلاں جگہ گیا میرے ساتھ ابو بکر تھے عمر تھے میں کسی اور جگہ گیا یعنی ہر جگہ آپ حدیثیں پڑھیں گے تو اللہ کے سر کے ساتھ ابو بکر و عمر نظر آئیں گے تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ زندگی بھر یہ دونوں ساتھ میں رہے تو فات کے بعد بھی ان دونوں کی قبر بھی ایک ہی ساتھ ہوگی اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ بھی ابو بکر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ بھی متفون ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ان کو بھی دفن کیا گیا تو کتنی ساری فضرتیں بیان کرتے تھے علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے سن ارشاد فرمایا کہ اس امت میں جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں ان کے سردار کون ہیں ابو بکر و عمر ہیں اللہ کے سر سارس کہہ دی اور ابو بکر و عمر نے علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بیان کیا ان کے مناقب کو بیان کیا سب ایک دوسرے کے فضائل اور مناقب کو جانتے اور سمجھتے تھے اور ان کو ایک دوسرے سے بیان کیا کرتے ان کی آپس میں کوئی نفرت تھی نہیں یہ نفرت نفرتی لوگوں نے بعد میں پیدا کر دیا ورنہ ان لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت تھی ایک دوسرے کا عقیدت عقیدت تھی ادب و احترام تھا ایک دوسرے کی مدد تھی آپس میں شادی بیاہ کرتے تھے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ساری چیزیں ان کے یہاں موجود تھی الحمد سب کے سب آپس میں اس طریقے سے محبت کرتے تھے تو ان کا یہ کہنا کہ آپ اس بات پر ایمان رکھو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی رکھتے تھے اور ابو بکر و عمر عثمان بھی ان سے دشمنی رکھتے تھے ان کا یہ کہنا سراسر باطل ہے دونوں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء تھے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے کبھی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت رکھی نہ دل میں کوئی حقد اور کوئی عداوت اور نہ کوئی بغض رکھا نہ کبھی نفرت کیا بلکہ ان کے دل بہت زیادہ صاف و شفاف تھے جیسا کہ عبداللہ بن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب نے لوگوں کا دل دیکھا تو سب سے پیارا اور سب سے صاف اور ستھرا اور پاکیزہ دل پوری انسانیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تو اللہ رب العامین نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا اس کے بعد پوری انسانیت میں لوگوں میں انبیاء کے بعد یعنی سب سے پاکیزہ دل صحابہ کا پایا تو اللہ رب العامین نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا تو سب صحابہ ہیں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج دیکھیے ہم اہل ایمان مسلمان الحمد ایک دوسرے سے محبت ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے اگرچہ ہمارا ایمان ان کے جیسا نہیں ہے بڑی کوتاہیاں ہیں بڑی خامیاں ہیں ان سب چیزوں کے باوجود بھی عام طور پر آپ دیکھیں گے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت رکھتا ہے تو ہمارا حال یہ ہے آج کے دور میں بھی اور صحابہ کے بارے میں یہ ہم سمجھے کہ سب آپس میں ایک دوسرے سے دعوت رکھتے تھے نفرت رکھتے تھے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے تھے نا اس بلا جانے گویا کہ آپ رہی ایمان کے ایمان زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اللہ فرماتا ان نمل مومن آپس بھائی بھائی ہیں اور تم کہتے ہو کہ نہیں آپس میں نفرت کرتے تھے آپس میں دعوت تو دشمنی رکھتے تھے یہ لوگ اور یہ ایمان رکھو گے تب ہم مانیں گے تم علی کو مانتے ہو تو یہ چیز ہمیں منظور نہیں ہے ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہم سب سے محبت رکھتے ہیں صحابہ سے تمام صحابہ سے اور آل بیس سے اور زیادہ محبت رکھتے ہیں ان کا اور بڑا حق مانتے ہیں کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ قرابت داری کا بھی ان کا حق ہے جو اہل بیت کو حاصل ہے لیکن شیعہ ہمیشہ جو روافظ ہیں خوارج وہ ہمیں نواسب کہتے ہیں کہتے ہیں لوگ اعلی بیت کو نہیں مانتے لیکن ظاہر بات ہے ہم اعلی بیت کو طریقے سے نہیں مانتے جیسے وہ مانتے ہیں ان کے یہاں معیار وہی ہے کہ ابو بکر عمر سے نفرت کیجیے عائشہ حفصہ سے نفرت کیجیے انہیں گالیاں دیجیے تبرہ کیجیے تب آپ کے علی سے محبت ہوگی یہ عقیدہ رکھیے کہ علی رضی اللہ عنہوں کی ان سے دشمنی تھی ان لوگوں کی ان سے دشمنی تھی یہ عقیدہ رکھیے تب وہ مانیں گے یا یہ کہ اعلی بیت کے تعلق سے جو غلو کرتے ہیں یعنی جو مقام دیا گیا ہے شریعت میں اس مقام سے اونچا کرتے ہیں ان کو کہ وہ سب کے سب عالم الغیب تھے دنیا میں ان کا تصرف چلتا ہے اور ان کے حکم کے مطابق دنیا کے اندر چیزیں ہوتی ہیں یعنی وہ لوہیت اور ربویت کے مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں اس طریقے سے مانیں گے تب وہ کہیں گے کہ ہاں آپ ان کو مانتے ہیں تو ظاہر بات یہ ساری چیزیں کفر اور شرک ہیں یہ تو ایک جو سچا مسلمان ہے سلب صالحین کا جو سچا پیروکار ہے وہ عقیدے کو ان چیزوں کو نہیں مان سکتا تو ایک طرف تو شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر سے نفرت کرو گے تو علی سے محبت ہوگی دوسری طرف خوارج ہے خوارج کہتے ہیں کہ علی سے نفرت کرو گے حسن و حسین سے نفرت کرو گے تب تم جا کر کے تمہارا ایمان صحیح ہوگا ان کے اپوزٹ ہے یہ کیونکہ علی کو کس نے قتل کیا تھا خارجیوں نے قتل کیا خوارج نے عبد الرحمان بن ملجم قرآن کا حافظ تھا وہ بہترین قاری تھا قرآن کا جی اور حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے اس کو بھیجا تھا کہاں پر مصر میں امر بناس رضی اللہ انہوں نے جب مصر کو فتح کیا تو کہا کہ کوئی ایسا شخص بھیجو جو قرآن کا ماہر ہو تاکہ یہاں کے لوگوں کو آ کر قرآن سکھائے ہو بچوں کو بوڑھوں کو قرآن کی تعلیم دے تو عمر رضی اللہ ہوتا انہوں نے باقاعدہ توسیع لکھ کر کے دیا ان کو پیپر پر لکھ کر کے یہ سب سے پہلا توسیع تھا پوری تاریخ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کن کے لیے عبد الرحمان بن منجم کے لیے کہ میں اس کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں یعنی اتنا دیندار اس کے چہرے پر سجدے کے نشانات اس کے پاؤں اور ہاتھ سجدے کرتے کرتے جو کالے پڑ گئے تھے اور پھول گئے تھے سوج گئے تھے سب پورے اس کے گھٹنوں کے نشانات گھٹنے اس کے اتنا زیادہ عبادت گزار اور تاجد گزار بندہ یہ عبد الرحمٰن بن ملجم قرآن کا حافظ تھا یہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کو ترجیح دیتا ہوں اپنے آپ پر یعنی میں اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں اور میں نے اس کو بھیجا ہے تم اس کے لیے کوئی گھر متعین کر دو جگہ وہاں لوگوں کو قرآن پڑھائے گا گئے عمر یہ عبد الرحمٰن بن ملجم گیا وہاں پر باقاعدہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو عثمان کے خلاف خروج کرنے والوں میں اول میں یہ بھی شامل ہو گیا عبد بن ملجم ان کے خلاف ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف مصر سے اور پھر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے جا کر کے قتل کیا عبد الرحمان ملجم نے قرآن کا حافظ تقاری تھا لیکن قرآن پر عمل کرنے والا نہیں تھا حضرت عثمان حضرت علی کو شہید کرتے وقت قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا کہ میں نے اپنا اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیا اور اس طریقے سے وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر کے علی رضی اللہ عنہ کو اس نے شہید کر دیا یہ خارجی عبد الرحمٰن الجن عمر رضی اللہ عنہ غیب نہیں معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہوگا چھوڑ دیا صحابہ کے عقیدے کو سلب سالین کے عقیدے کو اور خروج کے راستے کو اس نے اپنا لیا اس لیے اگر کوئی کسی کا شاگرد بھی ہو تو اس سے کبھی دھوکے میں نہ آئیں یہ سب صحابہ سے ہی لوگوں نے سیکھا تھا یہ جو خوارش تھے صحابہ ان کے استاد تھے صحابہ سے پڑھتے تھے لوگ ان سے قرآن سیکھا اور حدیثیں سیکھی لیکن ان کے عقید و منحص پر نیرے غلو آ گیا ان کے اندر صحابہ کی تکفیر کیا انہوں نے اس لیے جو خوارج ہیں ابو بکر و عمر کو چھوڑ کر کے عثمان سے رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو کافر کہتے ہیں مسلمان نہیں مانتے کہتے سب کے سب مرتد ہوتے کیونکہ کسی بھی صحابی نے خوارج کا ساتھ نہیں دیا تھا سب ان کے خلاف تھے ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا اس لیے ان کو کافر کہتے تھے لوگ یہ سب کافر ہیں تو عبد الرحمان قرآن کا حافظ اس لیے قرآن جن میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن میں جنت میں جانے کے لیے قرآن کا حافظ ہونا حدیثوں کا حافظ ہونا عالم ہونا ضروری نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن کا حافظ ہو اور سیاستہ اس کو یاد ہو صحیح بخاری صحیح مسلم ساری حدیثیں اس کو یاد ہوں لیکن جہنم کے ادھر بن جائے جہنم کے ادھر چلا جائے عبد الرحمان بھی ملزم قرآن کا حافظ قاری عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ پر ترجیح دیا لیکن اللہ کے سر کی حدیث ہے آگے حدیث آئے گی علی رضی اللہ عنہ کی کے مناقب میں کہ اس امت میں سب سے برا قاتل کون ہے جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ قتل کیا اللہ کے سر کی حدیث ہے اور پہلے لوگوں میں سب سے برا قاتل ہوا جس نے حضرت صلی علیہ السلام کی اونٹنی کو جس نے قتل کیا تھا مارا تھا اس کی جو کوچ کاٹی تھی جس نے اس کے بارے میں اللہ کے سر علیہ وسلم کی حدیث ہے تو یہ قرآن کا حافظ لیکن دنیا کا سب سے برا قاتل اور اللہ کے سر نے خواہش کے بارے میں کیا فرمایا کہ جہنم کے کتے ہیں یہ کلاب و نار یا کلاب النار جہنمیوں کتے جہنم کے کتے ہیں جب اس کو سزا کے طور پر قتل کیا جانے لگا قصاص کے طور پر تو کہا کہ یہ مجھے ایک ساتھ تلوار مت مارنا ورنہ میری روح نکل جائے گی مجھے تکلیف نہیں ہوگی پہلے میرا دائنا ہاتھ کاٹنا انگلیاں پھر کوہنی سے پھر یہاں سے بغل سے پھر بائیں ہاتھ کو پھر داہنے پاؤں کو پھر بائیں پاؤں کو کاٹنا پھر پیٹ چیرنا اس کے بعد پھر مجھے گردن پہ مارنا تاکہ جتنی تکلیف ہوگی اتنا زیادہ مجھے اجر ملے گا میں نے کافر کو قتل کیا نوز بلّہ آپ دیکھیے جب انسان کا عقیدہ بدل جاتا ہے نا تو رات کو دن کہتا دن کو رات کہتا ہے یہ سفید ہے پیپر نا یہ آپ کے اگر دماغ کو دھل دیا جائے برین واش کر دیا آپ کہیں گے یہ کالا ہے اور کالا نظر آئے گا ان کو کہ کالا ہے یہ چیز ہوتی ہے کفر کو ایمان کہتے ہیں ایمان کو کفر شرک کو توحید توحید کو شرک سنت کو بدات بدعت کو سنت اسی لیے تو ہوتا ہے نا کہ انسان کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ سب سوچتا ہے اسی کے مطابق دیکھتا ہے کالا چشمہ لگائیں گے تو دن میں آپ کو کالا ہی نظر آئے گا ویسے جب آپ کا دماغ اور عقل جیسی رہے گی اسی طریقے سے انسان اپنے عقیدے کے مطابق سوچتا ہے اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ عقیدہ اور سنت یہ بہت اہم چیز ہے یہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو الحق علماء ورنہ برین واش ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا انسان کے یہ عبدالرحمان بھی ملزم حافظ قرآن قاری قرآن سب کچھ لیکن اس کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل نکلا اس کو قتل آتے علی اللہ عنہ قتل کیا اور قتل کرنے کو اپنے لیے جنت کا حقدار سمجھتا کہ میں جنت کے اندر جاؤں گا یہ عبد بن ملجم کس کو قتل کیا وہ صحابی جنہیں ہمارے بھی جنت کی بشارت دی رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت اس پوری دنیا میں انبیاء کے بعد چوتھے مقام پر ہے علی رضی اللہ تعالیٰ اتنا اونچا مقام ہے ان کو قتل کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتا تھا کیونکہ عقیدہ بدل گیا کافر کو مسلمان مسلمان کو کافر اس لیے خوارج کی ایک پہچان یہ ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام کریں گے اور جو بت پرست ہیں اہل اوسان ہیں ان کو چھوڑ دیں گے ان کو نہیں قتل کریں گے ان کی ایک بڑی پہچان ہے یہ تو صحابہ کا قتل کیا کرتے تھے لوگ تو اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کیا عبد الرحمٰن بھی ملزم نے اس لیے قرآن کا عامل بنیے حدیث کا عامل بنیے قرآن یاد ہو جائے الحمد تمام صحابہ کو قرآن نہیں یاد تھا کہ سب صحابہ قرآن کے حافظ سے نہیں لیکن قرآن کے عامل سب تھے قرآن پر عمل کرنے والے تمام تھے اس اسے جنت کے حقدار ہوئے وہ اسے اللہ رب العامین ان کو جنت کی بشارت سنائی تو اصل چیز اسلام کے اندر عقیدہ اور عمل ہے ان الجن لذن عام عمل سوالحات جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا یہ بنیاد جنت میں جانے کی ایمان سچا ایمان خالص ایمان جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو عمل صالح عمل صالح کب ہوتا ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو انسان اس کے اندر مخلص ہو اور انسان کے عمل بدعت اور خرافات نہ یہ جب دو شرطیں ہوگی تب انسان جنت کا حقدار بنتا ہے تو عامل ہونا چاہیے قرآن و سنت کا اور حدیث کا صرف یاد کر لینا یہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے آج کتنے حافظ ہیں قبروں پہ جا کے سجدے کرتے قبروں جا کر کے طواف کرتے ہیں جا کر کے وہاں مزاروں کا طواف کرتے ہیں وہاں جا کر کے چادر چڑھاتے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہمارے ملکوں میں کرتے ہیں لوگ قرآن کے حافظ ہیں اور حدیثوں کے جو ہے ماہر ہیں قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں انہوں نے باقاعدہ لیکن شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں اس لیے یہ معیار نہیں ہے اس انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے علم نہیں ہے عمل ہونا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کتاب و سنت کے مطابق تو یہ عبدالرحمٰن بھی ملزم خارجی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تو خوارج کے ہاں کیا پہچان ہے خوارج بے سے دشمنی رکھتے ہیں فاطمہ کو چھوڑ کر کے کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھ مہینے بعد اسے دیکھیے ہمارے یہاں کسی پر الزام نہیں ہوتا ہے خوارج کتنے برے ہیں لیکن ہم نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ فاطمہ کے بارے میں وہ برا عقیدہ نہیں رکھتے کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فات کب ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھ مہینے بعد تو ہنستے اس عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک جن صحابہ کی وفات ہو گئی تھی ان تمام صحابہ کو مومن مانتے ہنستے عثمان کے بعد تمام صحابہ کافر مانتے انہیں میں سے علی رضی اللہ عنہ حسن حسین ہیں عباس ہیں عبداللہ بن عباس جو بھی آل بیت ہیں کیونکہ کسی ان کا ساتھ نہیں دیا تو ان کے یہاں آل بیت سے دشمنی اور عداوت ہے خوارش کے ہاں اور شیعہ کے ہاں آل بیت سے بظاہر محبت ہے حالانکہ ان سے محبت حقیقت میں نہیں کرتے ہیں لوگ ان کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور ان سے محبت کے معیار ہے کہ تمام صحابہ سے نفرت کرنا تمام صحابہ سے عداوت رکھنا تبھی آل بہ سے محبت ہو پائے گی یہ عجیب فلسفہ ان کا کہ ابو بکر عمر سے نفرت کو تب علی سے محبت ہوگی یعنی علی سے محبت کرنے کے لیے ابو بکر سے نفرت کرنی پڑے گی ایسا ایمان ہمیں نہیں منظور ہے ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں تمام صحابہ سے ہمارا ایمان پر جو ایمان رکھتے ہیں سب کے بارے ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ حسن زن ہے کہ سب کے سب جنت کے اندر رہیں گے کیونکہ اللہ رب ربراہم سب کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا تمام صحابہ کے لیے وہ کل وعد اللہ علسنہ ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ اللہ رب نے فرمایا اور اللہ وعدہ پورا کرنے والا ہے وعدے میں سچا اللہ رب العالمین اللہ سے بڑھ کر کے کوئی سچا نہیں ہے تو ہم تمام صحابہ کے لیے البتہ اہل بیت کے لیے زیادہ ہم ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں قرابت داری کی بنیاد ان کا دوہرا حق ہے اس سے پہلے میں نے ایک مثال دے کے سمجھایا تھا جسے پڑوسی ہوتے نا تین طرح کے پڑوسی ہوتے ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہے آپ کا رشتہ دار بھی ہے اب اس کا کتنا حق ہو گیا ایک تو اسلام کا بھی حق ہو گیا آپ کا رشتہ دار اس کا بھی حق ہے پڑوسی کا بھی حق اس کا ہو گیا دوسرا ہوا ہے جو مسلمان تو ہے آپ کا پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے اس کا دوہرا دو حق ہے ایک پڑوس کا اور ایک مسلمان ہونے کا تیسرا ہوا ہے جو نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے لیکن آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کے لیے پڑوس کا حق حاصل ہے تو یہ جو صحابہ جو آل بیت ہے ان کے لیے ڈبل حق ہے ان کا دوہرا ایک تو قرابت داری کا نبی سے نبی کے قرابت دار تھے نبی کے رشتے دار تھے اور دنیا میں اس سے اونچا نصب اور اس سے اونچا شرف والا کوئی خاندان نہیں پیدا ہوا اللہ کے رسور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی شرف اور کوئی اونچا خاندان نہیں پیدا سب سے اونچا اگر کوئی دنیا کے اندر خاندان وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس خاندان سے ان کا تعلق تھا لیکن ایمان کی بنیاد پر جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے جیسے ابو لہب وغیرہ یا اور جو لوگ تھے ایمان لے کر کے نہیں آئے تو یہ اہل جو سنت ہے صلب صالحین کے عقیدے پر رہنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں تمام اہل بہ سے اور تمام صحابہ سے بلکہ اہل بہت سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اب اہل بیت ہیں کون یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف آپ کی بیویاں ہیں اور وہ جو سور احزاب کی آیت ہے کئی آیتیں ہیں سورہ احزاب کی جن میں اللہ رب الامی نے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے اور ان کو مخاطب کرنے کے بعد ان کو کہا اہل البیت کہ تم اہل بیت ہو تو اس آیت سے اصلاح کرتے ہیں کہ نبی کی بیویاں ہی اہل بیت ہیں اور کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں لیکن دوسرے بھی ہیں اس آیت کی روشنی میں نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں لیکن صرف بیویاں ہی اہل بیت نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی اہل بیت ہیں تو ایک قول تو یہ ہے کہ جو نبی کی بیویاں ہیں صرف وہی اہل بیت ہے دوسرا قول یہ ہے جو روافظ کا ہے شیعہ شیعہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں وہ آپ کی بیویاں اس میں نہیں ہیں صرف حضرت خدیجہ ہیں حضرت خدیجہ کو اہل بیت پہ مانتے ہیں باقی حضرت عائشہ حضرت افسا اور جتنی بھی آپ کی بیویاں تھیں ان میں سے کسی کو اہل بیت بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں اہل بیت کون ہیں حضرت خدیجہ ہو گئی علی فاطمہ حسن اور حسین اور پھر آل جعفر آل عقیل آل عباس یہ سب کے سب لوگ کیا ہیں یہ اہل بیت میں اور اللہ کے رسول کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں ان کو خارج کر دینا یہ غلط ہے کیونکہ قرآن کی بھی آیتیں اس پر دعات کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آپ کی بیویوں کو بھی اہل بیت میں شمار کیا گیا ہے اور اہل بیت ہوا ہیں جو صحیح قول کے مطابق یہ لوگ جنہوں بیان کیا گیا اور ہر وہ آدمی جس کے اوپر زکوٰۃ کھانا حرام ہے وہ آل بیت میں شمار ہوتا ہے وہ آل بنو ہاشم اور آل بنو مطلب آل جعفر آل علی اور آل عباس آل عقیل یہ سب عقیل اور جعفر اور علی یہ ابو طالب کے بیٹے تھے سب کے سب اسے سے مسلمان ہوئے علی رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو ہے ابو طالب کے بیٹے تھے تو یہ سب کے سب ابو طالب کے جو بیٹے ایمان لائے کیونکہ ابو طالب کچھ بیٹے ایمان نہیں لائے تھے اس لیے اس میں شامل نہیں ہوں گے اس لیے آل جعفر آل عقیر اور آل علی بن نبی طالب کہا جاتا ہے اور آل عباس جو نبی کی چچا تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا تھے حمدہ رضی اللہ عنہ کی نسل نہیں چلی وہ ہمارے نبی کے چچا تھے عباس رضی اللہ عنہ کی نسل چلی لہذا وہ بھی آل بیت میں شامل ہیں تو وہ لوگ جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہیں ان کو آل بیت کہا جاتا ہے آل بیت اہل بیت آل محمد تین اصلاح ہے اور تینوں کا معنی مفہوم ایک ہی ہے آل محمد آل بیت اور اہل بیت تو ایک قول تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں آل بیت میں کون ہے اہل بیت میں یعنی آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں ایسے ہی اور یہ قرآن کی روشنی میں قرآن کی روح سے ایسے ہی آل علی آل جعفر آل عقیل آل عباس بنو حاشم بنو مطلب یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں ابھی آگے دلیل میں دوں گا انشاءاللہ اس کی اور یہ روز راج قول ہے چوتھا قول اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی ہمارے نبی پر ایمان لائے خاص طور سے جو متقی پرہیزگار اللہ کے خاص نیک بندے ہیں وہ سب کے سب آل بیت میں شامل ہیں کیونکہ نبوت کے گھرانے پر وہ ایمان لائے نبوت کے گھرانے میں داخل ہوئے وہ ایمان لا کر کے لہذا وہ سب کے سب اس کے اندر شامل اس میں صحیح بات یہ ہے جو تیسرا قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس میں آپ کی بیویاں وہ بھی داخل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر فاطمہ حسن و حسین یہ سب اس کے اندر شامل اور داخل ہیں اور آل عقیل آل جعفر آل عباس بنو ہاشم بنو مطلب یہ سب کے سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں جہاں تک بیویوں کے شامل ہونے کی بات ہے تو قرآن سور احزاب کی جو آیتیں ہیں ان میں اللہ رب العامین نے اللہ کے سر کی بیویوں کو مخاطب کیا نسان نبی یا نسان نبی اے نبی کی عورتیں اے نبی کی عورتیں اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا ان نما یرید اللہ العیدان رجس اہل البید اے نبی کی گھر والیوں اللہ رب العامین چاہتا ہے کہ تمہار تم سے گندگی کو دور کر دے وہ یوتحیر تہیرا اور تمہیں پاک صاف بنا دے اللہ نے پہلے کن کو کہا یا نساء نبی اے نبی کی عورتوں نبی کی بیویوں پھر آگے کیا بنا کہ اہل البیت تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی بیویاں قرآن کی روح سے اہل بیت میں شامل ہیں کیونکہ یہ پورا سیاق و سباق اسی سے متعلق ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا اور اس کے تعلق سے تمام علماء نے بات بیان کی ہے حتیٰ کہ جو اکرما تھے ابو جہل کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی چاہے تو میں اس کے لیے مباہلا کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو آیت ہے انما عید اللہ ہو یہ جو ہے اللہ کے سر کی عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے تو میں اسے مباہلا کرنے کے لیے تیار ہوں یہ ابن اب حاتب کہتے یہ کون کہتے تھے اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکرما رضی اللہ عنہ کے زمانے تک صحابہ کے زمانے میں اس آیت کی تفسیر میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا کہ نبی کی عورتیں اہل بیت میں شامل ہیں یہ جب روافظ پیدا ہوئے تو انہوں نے اختلاف شروع کیا پہلے اختلاف نہیں تھا اس لیے ہستے کرما فرماتے ہیں کہ میں ان سے ایسے لوگوں سے مباحلہ کے لیے تیار ہوں کن لوگوں سے جو یہ کہے کہ یہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں یا نبی کی بیویوں سے متعلق یہ آیت نہیں ہے اہل بیت میں ان سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں اس سے پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا بعد میں اختلاف پیدا ہوا یہ بہت سارے مسائل ہوتے نا جیسے اللہ تعالیٰ عرش پر کوئی اختلاف نہیں تھا کب یہ پیدا ہوا یہ جب صوفیہ پیدا ہوئے تب اختلاف ہوا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور آج بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نوز بلّہ اللہ کا عرش کے اوپر اللہ ہر جگہ نہیں ہے یہ کفر کا عقیدہ رکھنا ایسے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں کوئی اختلاف نہیں تھا صحابہ کا کہ اللہ کے لیے انگلیاں اللہ کے لیے ہاتھ ہے اللہ کے لیے چہرہ ہے یہ سارے کوئی اختلاف نہیں تھا صحابہ کا تابعین طب تابعین کا بعد میں جب معتضلاء پیدا ہوئے جامعہ پیدا ہوئے انہوں نے اس کا اختلاف کیا اور اس تین چیزوں کا انہوں نے انکار کیا کہ اللہ کے لیے چہرہ نہیں ہے اللہ کے لیے ہاتھ نہیں ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے چہرہ ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے کیونکہ قرآن اور حدیثوں میں ساری باتیں بیان کی گئیں ساری صفات بیان کی گئی اللہ کے شاہ شان ہے ہم اسے بندوں یا مخلوقات کی صفات سے تشویح نہیں دیتے ٹھیک ہے لیکن ان تمام صفات کو اللہ کے لیے مانتے ہیں کیونکہ قرآن اور حدیثوں میں اللہ نے اس کے نبی نے بیان فرمایا تو ایسے ہی اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا بعد میں اختلاف پیدا ہوا جب روافظ پیدا ہوئے تب اختلاف پائی انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں نہیں ہیں کیونکہ نبی کی بیویوں میں کون تھی ایک تو عائشہ اور حفصہ تھی عائشہ ابو بکر کی بیٹی حفشہ کن کی بیٹی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور یہ دونوں ان کے لیے دشمن ہیں اپنے جو ان کو دشمن سمجھتے ہیں روافظ ابو بکر عمر کو تو ان کی بیٹیوں کیسے مانیں گے نبی کی جو ہے اہل بیت میں کیسے مانیں گے باپ کو تو کافر کہہ رہے ہو جہنمی کہتے ہو ملعون کرتے ہو لاڑتی کہتے ہو سنم قریش کہتے تھے کہ قریش کے دو بوت ابو بکر عمر کو یہ روافظ کہتے ہیں خمینی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ سارے جو روافظ و شیعہ ہیں ایرانی سب کا عقیدہ یہی ہے اسنا آشری یا شام کا جو بشار اسد تھا نصیری اور یہ جو آغا خانی اور اس طریقے سے بہرا اور یہ جو اسماعیلیہ اور یہ اسن عشری جو بارہ اماموں کو ماننے والے سب کا عقیدہ یہی ہے ابو بکر عمر کو قریش کے دو بت نعوذ باللہ تاغوت کہتے تھے تاغوت ہے یہ اتنا برا عقیدہ کہتا آج پوری دنیا ایران کی گنگاتی ہے جی ہاں کہتے وہی ہے مسلمان وہی مرد مجاہد ہے اور کوئی مرد مجاہد نعوذ بلّہ مل ذالک یہ کفر و شرک کے مرد ہو سکتے ہیں سب توحید و سنت کے نہیں ہو سکتے لوگ جو صحابہ سے نفرت کرے صحابہ کو کافر کہے مومن نہ مانے وہ جو صحابہ سے جس کا کوئی تعلق نہ ہم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے جی تو یہ ان لوگوں کا عقید یہ بعد میں عقیدہ لوگوں کا ہوا عیسائیت کے تعلق سے ورنہ پہلے کسی کا عقیدہ نہیں تھا سب کہتے کہ نبی کی بیویاں ازواج کے اندر نبی جو ہے اہل بیت کے اندر شامل ہیں تو ہست خرما کہتے تھے کہ میں سے مبالہ کرنے کے لیے تیار ہوں اس طریقے سے آپ دیکھیے امام سمانی امام قرطبی امام ابن تیمیہ امام ابن کثیر اور ابن عاشور اور اس طریقے سے علامہ شنقیتی کتنے بڑے بڑے علماء ہیں سب نے بات بیان کی ہے کہ قرآن کی جو سور احزاب کی آیتیں ہیں اہل بیت جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس میں نبی کی بیویاں شامل ہیں سب سے پہلے کیونکہ اللہ رب نے پہلے انہیں کو بیان کیا اور سیاق و سباق اسی بات دار کرتا ہے ایسے آپ دیکھیے دوسری دلیل یہ ہے کہ عربی میں بیوی کو اہل کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے مدائن اور وہاں سے واپس ہوئے اور تو جو سور تاہم اللہ نے بیان کیا ہے کہ ازرا نارن فقال علیہ کتھ انہوں نے آگ دیکھا تو اپنے اہل سے کہا کہ رک جاؤ ٹھہرو یہیں میں جا کے دیکھ کر کے آتا مجھے آگ نظر آئے سردی کا زمانہ تھا کچھ ہمیں مل جائے گرمی وغیرہ اور اس طریقے سردی ختم ہو جائے تو انہوں نے کیا کہا ان کے ساتھ کون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہاں ان کی ایک ہی بیوی ساتھ نہیں تھی اس وقت کئی بیویاں نہیں تھیں ایک ہی شادی ان کی اس وقت ہوئی تھی ہی اپنے اہل سے کاپری بیوی سے ام کسو یہ ام کسو کون سی عبد الرحمان عبداللہ کون سا سیگا یہ ام کسو کیا مفرد ہے یا جمع ہے نہیں جمع ہے ام کسو ام کس مفرد ہوگا ام کسو جمع مذکر ٹھیک ہے تو اہل جو لفظ ہے اس کے لیے جمع کا سیگا استعمال کیا جاتا ہے اسے حالانکہ اکیلے تھی ہستے ان کی بیوی کن کی موسیٰ علیہ السلام کی یہ نہیں کہا کہ ام کسی یا ام کس رک جاؤ تم کہا ام کسو رک جاؤ تم حالانکہ اکیلے ہی تھی تو اہل کا جو لفظ ہے یہ میں ایک عربی قاعدہ بتا رہا ہوں اس کے لیے جمع مذکر کا سیگا استعمال کیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا اہلی اپنے اہل سے کہا تو اہل سے یہاں کون مراد ہیں ان کی بیوی مراد ہے ہنستے مسا اسلام کی ایسے آپ دیکھیے سور ہجر کے اندر اللہ ربران بیان کیا جب لوت علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے تو اللہ نے کیا بیان کیا کالو انا ارسلنا اللہ قوم مجرمین ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو کھانا پیش کیا انہوں نے وہ دعوت فرشتے تھے کھانے کھاتے تو موسا پوچھا پوچھا علیہ السلام نے تو ان لوگوں نے کیا کہا انا ارسل قومی مجرمین ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور اسی قوم کون مراد تھے لوت اسلامی قوم اللہ آل ہاں جو آل لوت ہیں اننا جہم اجمعین ہم پورے آل لوت کو نجات دے دیں گے آل لوت میں نے بتایا کہ آل اور اہل سب ایک معنی میں ہے یہاں اللہ رب ربن آل کہا اس سے پہلے اہل کہا تو آل اور اہل سب ایک ہی معنی میں ٹھیک ہے علم راطہ ہاں جو ملوت علیہ السلام کی بیوی ہے ہم ان کو نہیں بچائیں گے اب اہل میں سے کس کو نکالا انہوں نے اللہ رب الامی نے ان کی بیوی کو ہنستے لوت علیہ السلام کی حالانکہ اہل میں شامل تھی وہ کیا انہوں نے کہا کہ اللہ آل لوت آل لوت کو ہم نجات دے دیں گے ان کو نہیں بچائیں یعنی ان کو عذاب نہیں پہنچے گا ہاں جو ان کی بیوی ہے کیونکہ ان کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی لوت علیہ السلام کی اس کو ضرور عذاب پہنچے گا تو اسے بھی عذاب پہنچا تو آل لوت میں اہل میں سے کس کو نکالا انہوں نے بیوی بی کو اگر بیوی بی اس میں شامل نہ ہوتی اس کو نکالنے کی ضرورت پڑتی نہیں شامل تھی اس میں قرآن کی آیت کی روشنی میں عربی زبان کے لحاظ سے اسے اللہ رب نے نکالا کہا کہ نہیں لوت علیہ السلام کی بیوی کو نجات نہیں ملے گی کیونکہ وہ کافر تھی مسلمان نہیں ہوئی تھی تو ان دونوں آیتوں سے کیا ثابت ہوا کہ اہل بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث سے عائشہ فرماتی ہے میں از من رج الم قدبل غنی ادا ہو مجھے کون میری مدد کرے گا ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہ جس کی اذیت پہنچی ہوئی ہے مجھے فی اہل بیتی میرے گھر والوں میں تک اس کی اذیت پہنچ گئی ہے فو اللہ ما علم تو اللہ اہلی اللہ خیرہ اللہ کی قسم مجھے اپنے اہل و عیال میں خیر کے علاوہ کسی چیز کا اور علم نہیں ہے یعنی ہمارے اہل گھر والے کیا ہیں سب کے سب خیر پر ہیں پاک دامن ہیں بھلائی والے ہیں خیر چاہنے والے ہیں اور ان کے ساتھ خیر جڑا ہوا ہے یہ میں جانتا ہوں اپنے گھر والوں کے تعلق سے یہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ کس کے تعلق سے لامان بھی نے جی نہیں قدبل میں ازور نیمی رجرن اس آدمی کے کے تعلق سے یا اس کے خلاف میرا کون ساتھ دے گا کہ جس کی اذیت میرے گھر تک پہنچ چکی ہے گھر والوں تک پہنچ چکی ہے یعنی کون میرا ساتھ دے گا اس آدمی کے بارے میں جس آدمی کی اذیت میرے گھر والوں تک پہنچ چکی ہے یعنی مجھے بھی ستا رہا میرے گھر والوں کو بھی ستا رہا وہ کون مراد ہے اسے ہاں عبداللہ بن اوبے بن سرور جی منافقوں کا جو سردار تھا جی ہاں اسی نے تو الزام لگایا تھا حضرت عائشہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر اسی نے الزام لگایا تھا کس چیز کا الزام زنا کا اور آج شیعہ حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہماری حکومت آئے گی مکہ مدینے میں تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی قبر کھودیں گے اور ان کو جو کیا کریں گے رجم کریں گے ہے ان کا عقیدہ ہم نہیں ان پر الزام نہیں لگاتے الحمد للہ ہم الزام نہیں کسی پر لگاتے ہم تو کم بیان کرتے ہیں ان کتنے برے عقیدے اگر بیان کر دیں تو آپ لوگ یقین نہیں کرو گے ہمیں جھٹلا دو کہ نہیں ایسا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے اتنے برے برے عقیدے شیوں کے رافضیوں کے ان کا عقیدہ ہے ابو بکر عمر کو مسجد وہاں سے آشا کے اجرے سے نکالیں گے کیونکہ وہ مسجد ہے وہاں پر یہ تاغوت اور کافی لوگ وہاں نہیں رہ سکتے جب ان کا پہنچے گا وہ حکومت وہاں تک پہنچے گی جیسے اسرائیل کا ہے کہ پورا ہم بڑا اسرائیل ایسے ان لوگوں کا بھی عقیدہ ہے ایمان ہے بڑا ایران بہت بڑا چاہیے مکہ مدینہ تک ان کی حکومت رہے گی قیامت تک نہیں ہو پائے گی انشاءاللہ اللہ جی جی اللہ نقاب تو برباد کر دے جی جی یہ اپنا ہی ملک بچا لے جائیں بہت بڑی بات ہے جی تو یہ کیا نام ہے عبداللہ بن اب بن سلول کے بارے میں فرمایا جو منافقوں کا سردار تھا ہمارے بھی نے کہ اس کا جو جو اس کی ایزا ہے ہمارے گھر والوں تک پہنچے گی یعنی ہنستے عائشہ کے بارے میں اس نے الزام لگایا تو اہل بیتی سے کون مراد ہوئی یہاں پر ہست عائشہ تو اہل بیت بیوی بی شامل ہے اس طریقے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے کہ وہ فرماتی بھی بخاری مسلم کی بات ہے کہ ماں شب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آل محمد کبھی جب سے مدینہ پہنچے مدینہ پہنچے مدینہ پہنچنے کے بعد سے لے کر کے کبھی بھی تین رات تک ان کو برابر جو ہے گیہوں کی روٹی نہیں ملی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی یعنی لگاتار تین دن تک یا تین رات تک ان کو گیہوں کی روٹی نہیں ملی فقر و فاقہ کا زمانہ تھا فقر و فاقہ کا دور تھا تو یہاں تک کہ ہمارے نبی کی وفات ہوگی ماں شبیہ آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تو براد کون ہے ان سے آپ کی بیویاں جو آپ کے ساتھ رہتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی تو اس طریقے سے یہ ساری حدیثیں اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ بھی آل بیت یا اہل بیت میں شامل ہیں ٹھیک ہے وہ بھی شامل ہیں ایک تو قرآن کی روح سے قرآن کا سیاب و سباق اور پھر ساتھ ہی ساتھ حدیث اس کے تعلق سے بہت ساری آتی جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی بلکہ میں نے کہا کہ اعلی بیت میں بنو ہاشم بنو مطلب بھی شامل ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں اللہ کے سور کی حدیث ہے یہ بخاری کی روایت ہے کہ ان بن المطلب اور بنو ہاشم شعین واحد کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم کیا ہیں ایک ہی ہیں یعنی یہ سب کے سب لوگ آل بیت کے اندر شامل ہیں بلکہ آل بیت میں ان کے جو غلام وہ بھی شامل ہیں کیونکہ غلام کی نسبت کدھر ہوتی ہے مالک کی طرف جو آقا ہوتا ہے اس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے اس میں شمار ہوتا ہے اور اس کے تعلق سے اللہ کے علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح روایت ہے کہ مہران جو مانوی غلام تھے وہ کہتے ہیں ان نہ محمد ہم سب کے سب آل محمد ہیں لا ال صدقہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے تو نبی کے جو غلام تھے ان کے لیے بھی حلال نہیں تھا زکوٰۃ لینا صدقہ لینا ان کے لیے بھی حلال نہیں تھا یہ شاید پہلی بار آپ لوگوں کو معلوم پڑ رہا ہوگا نبی کے جو غلام تھے ان کے لیے بھی زکوٰۃ کی مال لینا جائز نہیں تھا ان کے اوپر بھی حرام تھا کیونکہ جو غلام ہوتا تھا تو غلام ان دور ختم ہو گیا ان کے جو آقا ہوتے تھے مالک انہیں کی طرف ان کی نسبت ہوتی تھی انہیں کے خاندان کو شمار کیا جاتا تھا وہ جو بھی رہے ہوں پہلے لیکن جن کے غلام ہوتے تھے انہیں کے خاندان کا شمار ہوتا تھا تو مہران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان آل محمد ہم سب کے سب آل محمد اور یہاں رافضی بدبخت نبی کی بیویوں کو جو ہے اہل بیت میں سے خارج کر دے رہے یہ غلام ہیں وہ کہتے ہیں بیویاں تو باہر کے آئی ہوں کیسے اہل بیت میں ہو جائیں گے غلام کہاں سے آئے بھائی یا غلام نبی کے خاندان میں سے تھے وہ بھی باہر کے لوگ ہیں نا کوئی شک ہے اس میں باہر کے لوگ ہیں غلام سب کے سب نبی کے خاندان میں کوئی غلام نہیں اللہ نے ان کو پاک رکھا اسے جی ہاں تو یہ جو ہے غلام کہتے ہیں کہ ہم آل محمد ہیں مہران فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے اور ان نہ آل محمد لا لات صدقہ ہم آل صدقہ حلال نہیں ہے وہ مول القوم انہم اور جو قوم کا غلام ہوتا ہے اسی میں اس کا شمار ہوتا ہے ایسے ہی مسلم کی روایت آگے حدیث آئے گی مختصر طور پر کہ غدیر خم میں ہمارے بھی نے جو خطبہ دیا تھا جب حج کر کے آپ واپس جا رہے تھے مدینہ تو اٹھارہ دلحجہ کی تاریخ تھی مدینہ سے مکہ سے آپ مدینہ واپس آ رہے تھے تو خم ایک جگہ ہے ٹھیک ہے وہاں پر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے اور وہاں پر ہریالیاں تھی تو آپ وہاں پڑاؤ ڈالے تو وہاں آپ نے باقاعدہ جو ہے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا لوگوں کو نصیحت کی اور یہ بخاری مسلم حدیث ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ مدینہ کے درمیان جو خم ایک جگہ ہے وہاں پر خطیب بن کر کے کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف کی اللہ کے حمد بیان کیا اور نصیحت کیا ہم کو تذکیر کیا پھر آپ نے کیا فرمایا اللہ یو الناس اے لوگوں سن لو ان انا بشر میں بشر ہوں انسان ہوں کیونکہ آپ بشر تھے آپ کے ماں باپ تھے آپ کھانا کھاتے تھے پانی پیتے اٹھتے بیٹھتے ساری چیزیں جو انسان کی ضروریات آپ کو لائق ہوتی تھیں یوں شکو عطیہ رسول ربی فوجیم قریب ہے کہ میرے پاس نبی کا یا اللہ کا فرشتہ آ جائے یعنی موت کا فرشتہ اور میں لبے کہہ دوں وہ ان تار کم فی کم میں تمہارے درمیان دو گہری اور وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ثقل مانے وزنی دو وزنی چیزیں اول عما کتاب اللہ ان دونوں میں سب سے پہلی چیز کیا اللہ تعالی کتاب ہے فی ہودا و نور اس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے بے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لو وہ استم سکو بھی اور مضبوطی سے تھام لو اس کے اوپر عمل کرو فحت صلاح کتاب اللہ اور رقبہ فی تو فرماتے زید بن رقم صاب رسول ہیں کہ ہمارے نبی نے اللہ کی کتاب پر ابھارا اور اس کے اندر رغبت دلائے کہ اللہ کی کتاب قرآن پر عمل کرو اس کو یاد کرو ثم قال و حلوبی بیتی پھر آپ نے کہا کہ میرے گھر والے اس ذکر قم اللہ فی اہل بیتی تھی تین مرتبہ ہمارے نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے تعلق سے تمہیں ڈراتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اہل ہمارے جو اہل بیت ہیں ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں اہل ایمان ان کا خیال رکھنا ان کا حق ہے اس لیے ہم نے کیا کہا شروع میں کہ جو نبی کے قرابت دار ان کا دو حق ہے ایک تو ایمان لانے کا مومن ہیں وہ نمبر دو آپ کے قرابت دار ہیں رشتے دار ہیں عام صحابہ کے مقابلے میں ان کا مقام زیادہ اونچا ہم مانتے ہیں اور یہ خوارج اور رافظ کہتے کہ اہل بیت کو ہم مانتے ہی نہیں ہمیں ان کی طرف سے شہادت اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ تو میں نے اسی بات کہہ دی الحمدللہ ہمارا ایمان کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منحص کے مطابق اس لیے اسے اہل بات بدعت اہل کفر و شرک سے ہمیں شہادہ اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کیوں ہمارے لیے شہادہ دے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں دنیا کی تمام مخلوقات کو گواہ بناتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے اپنے نفس اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے اور عام صحابہ زیادہ ان سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے زیادہ حق مانتے ہیں اہل بیت سے یہ ان کا حق ہے تو اللہ کے رسول نے تین مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کا حق کا خیال رکھنا اس حدیث کے ایک راوی ہیں حسین حسین سعد سے وہ حسین نہیں ہنستے حسن حسین والے وہ کیا نام ہے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن رقم سے پوچھا وہ من اہل و بیت یا زید اے زید آپ کے اہل بیت کون ہیں علیہ سنسا من اہل بیت ہی کہ آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں کالا نسا من اہل بیت ہی زید بن رقم کیا فرماتے ہیں یہ بخاری مسلم کے حدیث میں پڑھ رہا ہوں ان کے الفاظ اسی کے الفاظ مسلم کے کہ آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں ولا کن اہل و بیت ہی من خور مسد قطب اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اہل بیت میں سے وہ بھی ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام کر دیا گیا ہے کالا عمر ہوں تو حسین نے پوچھا جو راوی حدیث ہے تابعی اے زید بن ارقم وہ کون لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے کالا ہم و علی آل و عقیل و و جعفر و و عباس اس سے پہلے بات میں نے پیش کیا نا کون ہے یہ مسلم کی روایت ہے تو کیا معلوم ہوا کہ اہل بیت کون ہے جن پر صدقہ آرام ہے آل علی آل عقیل آل جعفر یہ تینوں بھائی تھے علی عقیل اور جعفر یہ بھائی تھے ان کے والد کون تھے ابو طالب جو اسلام نہیں لائے وہ ہاں، حالانکہ مانوی کی بڑی مدد کی تھی انہوں نے ابو طالب نے ہاں دیکھیے یہاں پر وافظ کیا کہتے ہیں ابو طالب کے بارے میں ایمان کا عقیدہ رکھتے ہیں کہتے ابو طالب مومن ہو گئے تھے اسلام لائے حالانکہ بے نبی کی صاف حدیث ہے علی ابو طالب کے تعلق سے عباس رضی اللہ عنہ کو جب اسلام کی توفیق ملی عباس رضی اللہ عنہ اسلام کب قبول کیا تھا آپ کے رشتہ تھے نا عباس رضی اللہ عنہ کب اسلام قبول کیا انہوں نے ابود فتح مکہ کے موقع پر ان کا اسلام بہت مؤخر رہا فتح مکہ کے موقع پر انہیں اسلام قبول کیا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو ہمارے نبی سے پوچھا کہا کہ ہمارے بھائی کون بھائی تھے ان کے ابو طالب بھائی نا عباس کے جی آپ کی بڑی مدد کی تو کیا کچھ فائدہ ہوگا کہا کہ ہاں فائدہ ہوگا اگر میں نہیں ہوتا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہتے لیکن میری وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں عذاب دے گا آگ کا کھڑاؤں پہنائے گا جس سے ان کا دماغ جلے گا تو سب سے ہلکا عذاب انہیں کو ہوگا پورے جہنم میں کن کو ابو طالب کو لیکن رہیں گے جہنم میں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے ساری کی ساری جس میں ان کے لیے جہنم کے معنی میں یہ لوگ نہیں مانتے کتنی ابو طالب مومن ابو بکر و عمر کو کافر کہتے ہیں کہتے نہیں مسلمان ہی نہیں ہوئے کافر ہو گئے تھے اور ابو طالب جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو مسلمان مانتے ہیں دیکھیے یہ جو ہے جب انسان کا عقیدہ بدل جاتا نا تو ایسے ہی ٹانگ پٹانگ اور بے سروبا کی باتیں کرتا دن کو رات رات کو دن مرد کو عورت کہے گا عورت کو مرد کہے گا جنت کو جہنم جہنم کو جنت دجال آئے گا نا جنت کو جہنم جہنم کو جنت نہیں کہے گا وہ جی جو جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی جہنم ہوگی جنت ہوگی یہی ان لوگوں کا معاملہ ہے الٹا معاملہ پورا کا پورا اور ان کا پورا دین ہی الٹا ہمارے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پورا دین ان کا قرآن الگ ہے ان کی حدیثیں الگ ہے یہ بخاری مسلم کو نہیں مانتے روافظ شیعہ ایرانی نہیں مانتے بخاری مسلم ترمدی نصیب ماجا نہیں مانتے لوگ کہتے ہیں ہماری کتابیں نہیں یہ تمہاری یہ نواسب ہم کو نواسب کہتے ہیں نواسب یعنی جو عداوت رکھے اہل بیت سے ارے بھائی اہل بیت سے دعوت تم رکھتے ہو نبی کتنی بیویاں تھیں گیارہ صرف ایک بیوی کو مانتے ہیں اہل بیت میں حضرت خدیجہ باقی دس بیویوں کو نہیں مانتے تو تمہاری دعوت ہوئی اہل بیس سے ہماری عداوت ہے تو سب کو مانتے نبی کتنے صحابہ تھے ہاں تمام صحابہ کو کافر کہتے ہیں سوائے نو دس صحابہ کو چھوڑ کر کے باقی سب کو کافر کہتے ہیں ابو بکر عمر رمضان سب کو تو کون زیادہ نواسب صحابہ سے عداوت رکھنے والا کون زیادہ ہو تم زیادہ ہوئے نا ہم تو تمام صحابہ کو مانتے ہیں الحمد تمام نبی کی بیویوں کو مانتے ہیں سب کو نبی کی بیویوں کو جنت میں نبی کی بیویاں مانتے ہیں ان کو ہم جی ہاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جنت میں خواتین کا سردار مانتے ہیں ایسا نہیں کہ ہمارا تمہاری دشمنی ہے تو ہم فاطمہ کے فضائل کا انکار کر دیں حسن حسین کے فضائل کا انکار کر دیں نہیں یا علی کے فضائل کا انکار کر دیں نہیں الحمد للہ ہمارے یہاں عدل الصاف ہے عدل انصاف کی بنیاد پر جس کا جو حق وہی دیتے اس کو حق تو تم نواسب ہو تم دشمنی کرتے ہو صحابہ سے اور آل عالبۂ سے گیارہ بیو میں سے دس بیو کو تم نے خارج کر دیا قرآن کے بھی خلاف کیا نبی کے حدیثوں کے بھی خلاف کیا ہم تو سب کو مانتے ہیں اہل بیت میں حضرت خدیجہ کو بھی سب کو مانتے ہیں اہل بیت میں سے تو ہمیں کہتے ہیں نواسے ہوئے ہیں لوگ اہل بیت صحابہ کو یہ کیا نام ہے اہل بیت کو لوگ نہیں مانتے ہیں ان سے دشمنی رکھتے ہیں نوز بلّہ اور ان کی دشمنی کیوں رکھتے ہیں کیونکہ ابو بکر عمر کو ہم کافر نہیں کہتے اس لیے کہتے ہیں کہ علی کو نہیں مانتے وہ لوگ ابو بکر عمر کو کافر کہو کہیں گے ہاں، علی کو مانتے ہو میں اس سے پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ جیسے نصارہ ہے نا یا یہودی ہیں ہمارا تمام نبیوں پر ایمان نا بہت صاحب سب پر ایمان ہے نا ہنستے موسا ہنستے عیسیٰ سب پر ایمان ہے نا لیکن وہ مانتے ہیں کہ ہم موسا پر ایمان رکھتے ہیں نہیں مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے کیونکہ موسا اسلام پر جیسا ان کا ایمان ہمارا ان کے ایمان جیسے نہیں ہے یا ہنستے عیسیٰ اسلام پر جو ہمارا ایمان ہے ان کے ایمان جیسا نہیں ہے کہ ان کے نصارہ کے نصارہ کیسے ایمان رکھتے ہیں ہنستے عیسیٰ اسلام پر اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عزب اللہ علیہ ہم انہیں کیا مانتے ہیں ہم بشر مانتے ہیں اور نبی مانتے ہیں رسول مانتے ہیں اللہ نے اگر باپ کے ان کو پیدا کیا پاک صاف دامن والے اب ہنستے مریم بھی اور حسی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ان کو زندہ آسمان اٹھا لیا ابھی ان کی موت نہیں ہوئی یہ ساری باتیں مانتے لیکن کیا وہ مانتے ہیں کہ ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں کیوں اس لیے کہ ہمارا ایمان ان کے ایمان جیسا نہیں ہے ایسے ہی جو روافظ ہیں اور جو خوارج ہیں صحابہ کے بارے ہمارا ایمان ان کے جیسا نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے یہ لوگ آل بیت کو نہیں مانتے کیونکہ آل بیت جیسا جیسا ان کا ایمان ہے ہمارا ایمان ان کے جیسا نہیں ہے ہمارا ایمان خالص ہے کتاب و سنت کے موافق ہے اور ان کا ایمان ان کے مزاج کے مطابق جس کو چاہ لبیت بیت میں شامل کیا جس کو چاہا خارج کر دیا اور جو وہ عقیدہ رکھ لیا علیہ بیت کے تعلق سے کہ ایسی والی یہ خلیفہ ہونے والے تھے انہوں نے ظلم کیا ان سے خلافت چھین لینے عزم اللہ یہ ساری بات ہے تو یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تو حت زید فرماتے ہیں کہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے اور یہ سب کے سب آل بیت میں سے ہیں تو آل بیت میں سے نبی کی بیویاں اور ہر وہ لوگ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے زکوٰۃ لینا حرام ہے وہ سب آل بیت میں شامل ہیں حتیٰ کی جو غلام تھے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے یہ نبی کے حدیث سے کی روشنی میں سب کے سب اس کے اندر شامل تھے تو آل بیت میں سارے لوگ شامل روافی بیویوں کو جو ہے آل بیت میں شامل نہیں کرتے تو ان کا کہنا بڑا سراسر کیا ہے قرآن کی روح سے بھی غلط ہے اور نبی کی حدیثوں سے بھی غلط ہے تو یہ بات تو ہو گئی مقدمے اور تمہید کے طور پر درس بھی تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے وقت یعنی بس ان کی یہ بات پڑھ لیتے ہیں مسئلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ فرماتے ہیں وہ یحبون اہل البیت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ طول اور یہ اہل سنت اللہ کے رسول کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ یہ طول اور ان سے دوستی رکھتے ہیں ان کو اپنا اولیا مانتے مددگار مانتے ہیں کون اہل سنت اور جماعت ہیں جو سب سارے عقیدے اور مناج پر ہیں یہ فضی وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تعلق سے اللہ کے رسول کی وصیت کو یاد رکھتے ہیں یوم غدیر خم غدیر خم کے دن جو ہمارے نبی نے وصیت کی تھی کون غدیر خم جو بتایا میں نے واقعہ اٹھارہ یعنی دلحجہ کو جب آپ مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے تو اٹھارہ دلحجہ کو راستے میں خم ایک جگہ ہے وہاں پر آپ نے ان کو جو ہے جو نصیحت کی جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی بخاری مسلم کی یہ آپ نے وہاں پر ان کو نصیحت کیا تھا ٹھیک ہے کیا کہا تمہارے بھی نے ادب اللہ فی اہل بیتی کہ میں تم لوگوں کو اپنے گھر والوں کے تعلق سے اہل بیت کے تعلق سے اللہ کا خوف تمہیں دلاتا ہوں ہمارے بھی نے تین مرتبہ فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی اہل بیت کے تعلق سے لہٰذا جو اہل سنت ہیں صلی سارین کے عقیدہ منحج پر وہ نبی کی وصیت کو یاد رکھتے ہیں ان کی وصیت کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں کہ نبی کے جو اہل بیت ہیں ان سے حد درجہ محبت رکھتے ہیں یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی غدیر خم کے تعلق سے اتنی حدیث آتی ہے لیکن انہوں نے شیعوں نے اس میں اتنا بڑھا دیا اتنا بڑھا دیا کہ باقاعدہ ذیل کے اٹھارہ تاریخ کو لوگ جشن مناتے عید مناتے ہیں لوگ جشن جو لوگ رہتے ہوں گے شیعوں کے درمیان ان کو پتا ہوگا غدیر خم ہاں غدیر مناتے ہیں یہ لوگ اور کہتے ہیں کہ اسی ہمارے نبی نے یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے وصیت کی تھی وہی خلیفہ ہوں گے لیکن ابو بکر عمر عثمان نے اس کو بھلا دیا ہدف کر دیا امت کے سامنے اس کو نہیں بیان کیا اور اتنی یہ حدیث وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور اتنی لمبی چوڑی اتنا شامل کر دیا اس کے اندر جو اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے اصل تو ہے جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ ہمارے بھی نے قرآن اور جب قرآن کہا جائے اس میں حدیث بھی شامل ہوتی ہے اگر حدیث کا ذکر نہ ہو تو اس کے اندر قرآن شامل ہوتی ہے حدیث شامل ہوتی ہے کیونکہ کتاب اللہ کو قرآن کو حدیث کے بغیر انسان نہ سمجھ سکتا نہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے لہٰذا جہاں اگر صرف کتاب اللہ کہا جائے اور آگے حدیث کا ذکر ہو یہ بات یاد رکھ لیجیے گا بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں صرف کتاب اللہ کی وصیت آئے آپ کو حدیثوں کے اندر یہ نہ سمجھیے کہ صرف کتاب اللہ اور حدیثیں اس کے اندر شامل نہیں ہیں حدیثیں اس کے اندر بھی شامل ہوتی ہیں کیونکہ کتاب اللہ کو حدیثوں کے بغیر آپ نہ سمجھ سکتے نہ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں جی اور یہ نبی کی حدیث سے باقاعدہ اس کا ثبوت ہے آپ نے آپ کے پاس ایک واقعہ آیا تو آپ نے کہا میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا لیکن اس فیصلے کا ذکر کتاب اللہ کے اندر نہیں حدیثوں کے اندر ہے اسی سے علماء نے سلال کیا ہے کہ اگر کتاب اللہ مطلق کہا جائے اور آگے حدیث کا ذکر نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ حدیث بھی کتاب اللہ کے اندر شامل ہوتی ہے کیونکہ حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں وہ بھی وہی ہے اس اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو بھیجا لہذا دونوں وہی ہیں تو یہاں اللہ کے رسول نے جو کتاب اللہ کہا اس کا مطلب کہ اپنی حدیثوں کی طرف آپ نے لوگوں کو نہیں بلایا حدیثیں بھی اس کے اندر آ گئیں ضمن اور دوسرے کیا کہا اہل بیت یہی باتیں ہمارے نبی نے غدیر خوب کے موقع پر کہی تھی لیکن یہ شیوں اور رافضیوں نے اس حدیث کو بہت لمبی بنا دیا ایک ہاتھ کی ککڑی اور نو ہاتھ اس کے اندر بیج یا اس سے بھی زیادہ بڑا کر دیا ان لوگوں نے جیسا کہ محاورہ ہے بہت ساری سروپ بے سروپا کی باتیں اس کے اندر انہوں نے داخل کر دیں اور یہ بھی کہنے لگے کہ سب کے سب کافر ہو گئے تھے چند صحابہ کو چھوڑ کر کے جو آلے تھے انہیں کو باقی سب کو کہتے کافر ہو گئے تھے ابو ہرا کے بارے میں کہتے کافر ہو گئے تھے کیونکہ ابو ابوہر جلانوں کی جو حدیثیں ہیں وہ ابو بکر عمر کی فضیلتوں میں بھی ہے تو اس لیے ان کو بھی نہیں مانتے ابو اللہ جلانوں کو بھی کہتے کافر ہو گئے تھے چند صحابہ کو چھوڑ کر کے سب کو کافر کہتے ہیں اور کہتے ہیں اسی میں ہمارے نبی نے وصیت کی تھی کہ ہمارے بعد جو خلیفہ ہوں گے علی ہوں گے لیکن ابو بکر عمر عثمان نے سب آپس میں سازش کر کے ان کو ہٹا دیا وہ غلبہ پا گئے ان کے پاس طاقت آ گئی اور ان پر ظلم کیا ساری باتیں اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں اور باقاعدہ اس دن کو وہ لوگ جشن بھی مناتے عید مناتے تو کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کی وصیت ہے اہل بیت کے تعلق سے اس وصیت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہم اہل بیت سے بے حد محبت رکھتے ہیں یہ جو الزام لگاتے ہیں ہمارے پر صرف الزام ہے اس کی کوئی حقیقت اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابامن ہمیں صد سالین اور اہل بیت کے عقیدے پر رکھے اور اللہ ابامن قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے عامر رب العالمین و صابین محمد والا علیہ و سال وسلام علیکم اللہ وبرکاتہ